الحمد الحمد الحمد لله لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما كما يحب ربنا ويرضى رب لك ينبغي لجلال وجهك ربل سلطانك ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد يحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعتيت ولا معتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد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 يا أيها الذين آمنوا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذى والذي ينفق ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه سپوانی فتركه کرتا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدر القوم الظالمين رب شرح لي صدري ويسر بي أمري وحلل رفضة من لساني يفضروا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وجدنا علمنا رب رب اعوذ بك بك من همزات الشياطين واعوذ ان يحضرون ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے طلاط السلام سیدنا و سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد سلام صلاح و سلام کے بعد پرانے حکیم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور اہل ایمان کو توجہ دلائی اور ایک بہت ہی اہم ترین مسئلے کی طرف توجہ دلائی انہیں نقصان سے بچانے کے لیے اور ان کی منفاط کی حفاظت کے لیے الذین آمن اے ایمان والو لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذا تم جو صدقے کرتے ہو یہ احسان جتلا کر اور ان صدقوں کے بعد جن پر صدقہ کرتے ہیں انہیں تکلیف دے کر اپنے صدقے ضائع ان سے کو مارا مار ہوں ریان یہ صدقے اس غلطی کی وجہ سے اسی طرح ضائع ہو جاتے ہیں جیسے ایک آدمی لوگوں کو دکھلانے کے لیے صدقہ کرتا ہے اپنا مال خرچ کرتا ہے اللہ پر ایمان نہیں لاتا آخرت پر ایمان نہیں رکھتا کماسل ہوں کمسل سفان ہی تو راب فا ساداب ہو یہ سمجھ لیں کہ ایک صاف شفاف چٹل پتھر ہے اور اس میں مٹی بڑی ہوئی ہے بارش آتی ہے تو اس مٹی کو بہا لے جاتی ہے اور پتھر پر مٹی کا کوئی نشان باقی نہیں رہنے دیتی پتھر صاف ہو جاتا ہے اور مٹی بہ جاتی ہے پانی میں راشی کشب جیسے یہ مٹی پانی میں تحریر ہو جاتی ہے ویسے ہی جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا آفرت پر ایمان نہیں لاتا وہ اپنے امار اس طرح ضائع کر لیتا ہے کہ اس نے جو کچھ کمایا ہے اس پر اسے کوئی قدرت حاصل نہیں ہوتی اور اس میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے عملوں سے کوئی فائدہ حاصل کرے اللہ دل قومت والمین اے ایمان والو یہ نصیحت اور ہدایت کی بات تمہیں بتائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ تمہارے نفع اور فائدے کی بات کر رہا ہے اور جہاں تک ظالموں کا تعلق ہے جو بات سنتے نہیں ہیں جو بات مانتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتے سید حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مجلس کہیں بیٹھے اور لوگ اس میں ہوں اور باتیں کریں اور مجلس کے آخر میں یہ کلمے کہہ لیں سبحانک کلّہ بہم وکاش حد اللہ الہ اللہ انت استر کا بات ہوئی رہی اے اللہ تو پاک ہے اور تیری حمد و ثنا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں تو اسے معافی کا طلبگار ہوں اور میں ساری دنیا سے منہ موڑ کر تیری طرف منہ کر رہا ہوں تو ہونا اس مجلس میں اگر کوئی نیکی کی ہوگی تو اسے بند کر کے سنبھال کر اس پر مور لگا دی جائے گی اور وہ قیامت کے دن کھولی جائے گی جب اسے ضرورت ہوگی لمبی زندگی اس کی اور یہ کی ہوئی نیکی اس پوری زندگی میں کوئی صورت نہیں ہے اس کے ضائع ہونے کی اگر یہ شخص اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتا ہے تو قیامت کے دن کھول کر اس کو موتیوں کی طرح صاف شفاف یا عمل دے دیا جائے گا اور اگر اس سے اس مجلس میں کوئی خطا ہو گئی کوئی غلطی ہو گئی کوئی گناہ ہو گیا ہے کوئی ایسی بات منہ سے نکل گئی ہے جو نہیں کہنی چاہیے تھی تو ان کلموں کی برکت سے اللہ رب العزت وہ گناہ اور وہ غلطی اور وہ خطا وہ معافیت معاف کر دیتے ہیں گفتگو ہو رہی تھی ہماری ایمان کی اہمیت ایمان کی قدر و قیمت ایمان کے مفاد اور ایمان کی منفاعت کے بارے میں اور ایمان کے فوائد کے بارے میں گزشتہ خطبے میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ ایمان انسان کے پاس سب سے بڑی دولت ہے اور یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت ایمان اس لیے ہے کہ ہر نعمت ایمان کی وجہ سے نعمت بڑھتی ہے اگر ایمان نہ ہو تو کوئی نعمت نعمت نہیں ہوتی ہر نعمت وبار جان ہوتی ہے اور قیامت میں اس کا حساب دینا پڑے گا اور جس کو احساس دینا پڑ گیا وہ ہلاک ہو جائے گا اور آج میں اس طرح توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایمان کو ہم اس لیے سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا سرمایہ کہتے ہیں کہ آواز جو ہم سر انجام دیتے ہیں نیکیاں جو اپنے خیال میں ہم نیکی سمجھ کر کرتے ہیں وہ اس وقت تک نیکی نہیں بنتے کوئی عمل اس وقت تک کالے اور نیک نہیں بنتا جب تک ایمان کی دولت نہ ہو ایمان کی بنیاد پر کوئی نیکی ہو جس نیکی اور جس عمل کی بنیاد ایمان ہو وہ نیکی اور عمل صالح ہوتا ہے اور اگر بنیاد ایمان نہ ہو پہاڑ جیسے امال بھی رائی کے دروں کی طرح کے عمل اڑا دیے جائیں گے کوئی قدر و قیمت نہیں ایمان امال کی بنیاد ہے اور سالے عمل کہتے ہیں ہر اس چیز کو سالے کہتے ہیں جو وقت ضرور کام آ سکے جس کام کے لیے کوئی چیز بنائی گئی ہے اس کام کے لیے وہ استعمال ہو سکے تو اسے سالے کہتے ہیں اور اگر جس کام کے لیے کوئی چیز بنائی گئی ہے اس کام کے لیے استعمال نہ ہو سکتی ہو وہ جتنے بھی شاندار ہو وہ سالے نہیں ہوتی سالے کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر صلاحیت اور اس کے اندر استعداد ہے کام میں آنے کی بالکل اسی طریقے سے ہم جو آباد سر انجام دیتے ہیں اور ہماری یہ خوشحالی ہوتی ہے کہ یہ نیکیاں کر رہے ہیں قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے اعمال قیامت کے دن کام آئے اس لیے کہ سال اعمال کی اصل ضرورت قیامت کے دن ہوگی وہاں انسان کو احساس ہوگا کہ میں جو کچھ کرتا رہا ہوں وہ کسی کام کا ہے یا نہیں تو اس وقت وہ کام وہ اعمال کام آئیں گے جو سالے ہو اور سال عمل کی اولین شرط یہ ہے کہ ایمان کی بنیاد پر ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل سالے نہیں ہوتا جو بھی کیا جائے کسی کام نہیں آتا پہاڑوں جیسے آمال برباد ہو جاتے ہیں اور ایمان کی دولت نصیب ہو تو کھجور کا ایک ٹکڑا بھی انسان کو جہنم کی آگ سے آزاد کرا دیتا ہے آنکھ کا ایک آنسو ایک آنسو آنکھ کا ایمان کی موجودگی میں اللہ رب العزت کی مہربانی اور اس کے فضل و کرم سے جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفریحات فرمائی ہے تفصیلات کا تو وقت نہیں ہے آپ نے سب نے سنا ہوا ہے وہ سات آدمی جن کو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سائے میں سایہ ملے گا ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جو اکیلا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی جانکاری نہیں ہے کسی میں غور کرنا مقصود نہیں ہے کہ میں نیک اور سالے ہوں کسی کے دل و دماغ میں اپنے لیے جگہ بنانا مقصود نہیں ہے اکیلا بیٹھا ہے اور اللہ رب العزت کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں میں ان آنکھوں کی بدولت اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے اللہ کے الحاکمین اس کو کیا میں اپنے عرق کے سائے میں سہایا دے گا جس دن عرض کے سائے کے علاوہ کہیں سہایا نہیں ہے تو سارے عمل اس وقت تک سالے نہیں ہوتا نیک عمل اس وقت تک نیک نہیں ہوتا ہم ایسے سمجھتے رہیں گے نیک ہے جب تک اس کی بنیاد میں ایمان نہ ہو ایمان سب سے پہلا کام ہے اور ایمان کے بعد پھر ایمان کی تکمیل اخلاص سے ہوتی ہے کوئی ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے جب تک اس میں اخلاص نہ ہو میں پہلے اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان مان لے تو ساری کائنات مانتی ہے تو کوئی کارنامہ نہیں ہے یہ تو کوئی بڑی لڑائی کی بات نہیں ہے یہ تو کوئی بڑی حکمت اور سمجھداری کی بات نہیں ہے یہ سور بھی کوئی نہیں ہے کہ انسان اللہ کو نہ مانے اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کو جاننے کے بعد اللہ پر یقین کرنے کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات میں اسے وقت نہ ہو شریک اللہ رکھو بنے اس کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کو بھی مان لیا اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی مان لیا آگ نے شرکھا ہے رشتے اللہ تعالیٰ سارے شریکوں سے زیادہ غنی ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے جس نے کسی کے لیے عمل کیا ہے یا کسی کا حصہ اس کے عمل میں ڈالا ہے وہ جائے جا کے اس سے اگر لے لے اللہ سے مانگنے کا صرف تو حق ہے جو پوری جانے داری سے کہہ سکتا ہو یا کا ناقدو یا یا نفتری اللہ سے تیری رابط کرتے ہیں اللہ سے تیرے سامنے دامن پھیلاتے ہیں صرف تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی اور کو کچھ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کسی اور سے کچھ مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اس طرح کے عمل بندے کے پاس کتنے ہوتے ہیں کتنے کمر ہمارے ایسے ہیں جن سے پہلے بھی ہم سوچتے ہوں جن کے دوران بھی ہم سوچتے ہوں جن کے بعد بھی ہم سوچتے ہوں کہ کہیں کسی اور کا حصہ تو نہیں اس کے اندر ڈر گیا پہلے تو یہی جذبہ ہماری جان نہیں چھوڑتا کہ کام کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچتے ہیں کوئی دیکھ لے کسی کو پتہ چل جائے اشتہار لگ جائے بینر لگ جائے پورے شہر کے اندر کہ فلاں آدمی نے نے کی ہے یا فلاں کی کرنی اس کے بغیر تو ہماری تسکین ہوتی ہی نہیں دکھانا اللہ کو ہے میں نے شہر میں لگے ہوئے بالکل ویسے ہی آج کل جیسے رواج ہے روز کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے میسج آتا ہے دعا کا اور دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھیجو مجھے کیوں بھیجتے جس سے مانگ رہے ہیں اس کو بھیجو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے طبیعتوں کے اندر ریاکاری کتنی رس بچ چکی ہے کوئی کام اللہ رب العزت کے لیے خارج کرنے کے لیے ہماری طبیعت آمادہ ہی نہیں ہوتی یہی جذبہ ہماری جان نہیں ہوتی اور اگر کوئی حوصلہ کر کے کوئی عمل کر بھی لے خارج ہے اللہ رب العزت کے لیے پھر اس کے بعد جذبہ بیدار ہو جاتا ہے کہ چلو کر لیا ہے تو کسی اور کو بھی پتہ چل جائے وہ اعتماد بحال ہو جائے گا کوئی تھوڑی بہت عزت بن جائے گی یہ بھی تو شرکی کیا ایک حصہ ہے یہ بھی تو کہنے سے ایمان ہی ہے کسی بار یہ بات بتائی جا چکی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ثم اللہ کے لیے کرو وتوکل على الحي الذي لا يموت ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير اللہ سے کہہ دو اللہ نے تجھ کو بھروسہ کیا ہے واليك نبنا ہم نے تیری سے رجوع کر لیا ہے تو نے حکم دیا تھا انیبو الى ربکم واسلموا له انیبو الى ربکم واسلموا له اللہ کی طرف رجوع کر لو اللہ کے فرم بردار بن جاؤ اور اہل ایمان کا طریقہ ہی یہی ہے جب کہا جائے جب کہا جائے اسلم فوراً جواب ہونا چاہیے اسلم تو رب العالمین میں فرم بردار ہو گیا رد نہیں ہونا چاہیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے جب وہ کہتا ہے تو تم بھی کہہ دو ربرنے کا سبق کرنا وہی لئی کا لبنا وہی لئی مسیح اللہ سے جو ہم نے بھروسہ کیا ہے اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا ہے ہمیں بتایا کہ بلا خبر تیرے پاس ہی آنا ہے جتنی جلدی اس کے پاس آ جائے گا اتنا ہی اچھا ہوگا جب کل جو رہے ہیں تو آج کیوں نہیں چلے جاتے جب مرنے کے بعد اللہ کے پاس دوڑ رہے ہیں تو آج ہی کیوں نہیں اللہ کے پاس پہنچ جاتے وہ کہتا جو ہے سفید رو اد اللہ سفید رو اللہ دوڑ کے اللہ کے پاس پہنچ جاؤ جتنی جلدی اللہ کے پاس پہنچ جاؤ گے اتنی ہی کامیابی کا معیار جائے گا جس قدر جلدی اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچ جاؤ گے اسی طرح اسی قدر تمہاری زندگی محفوظ ہو جائے گی مشغول ہو جائے گی اس میں نقصان کا خطرہ نہیں رہے گا کام کرنے کے بعد یہ سوچ رہا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کسی کو پتا چل جائے کوئی عزت و وقار مل جائے یہ تو نہیں یقین کر لیتا کہ مولا کا مولا چل گیا تو مولا دنیا کے دلوں کے اندر خود و خود ڈال دے گا اس سے بہتر تو کوئی طریقہ نہیں اللہ سے زیادہ تو تشہیر کوئی نہیں کر سکتا اللہ سے زیادہ تو دلوں کے اندر کوئی نہیں جان سکتا اگر وہ ہوگا تو پھر وہی ہوگا تختیاں لگی ہوئی ہیں لوگ پڑھ بھی رہے ہیں اور گاڑیاں بھی دے رہے ہیں جذبہ جان نہیں چھوڑتا گندگی ڈالنے کے لیے جو ہر بنے ہوئے اس کو بھی تختی لگانے کا جذبہ نہیں جاتا کیا کارنامہ سر انجام دے دیا اور اللہ رب العزت کی رات انسان کے پیش نظر ہو اللہ سے کچھ لینے کا جذبہ انسان پر غائب ہو جائے تو بہت کچھ کرنے کے بعد چھپا لے انسان صحابی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں صبح اٹھا اور چھپانے کے لیے کہتا ہے نماز پڑھنے کے لیے نہیں ویسے ہی اٹھا تھا کسی کو یہ احساس نہ ہو وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید میں نیکی اور سارے عمل کا شورا کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں چھپا رہے ہیں اپنی کیونکہ چھپا رہے ہیں اپنی بے شمار مثالیں ہیں صاحبہ کی حضرت محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے اس لیے کہ پتا چلنے کا خطرہ بہت زیادہ ہے جیسا کہ اللہ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر بتایا ہے کہ ایسے آواز جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے جاتے ہیں وہ تو یوں سمجھے کہ سات صاف پتھر ہاتھ سے مٹی پڑی ہوئی ہے بارش چاہتی ہے مٹی کو بہا کے لے جاتی ہے کیا مطلب اس کا کہ زندگی بھر انسان عمل کرتا رہتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ڈھیروں عمل کر لیے اور تو ایمان لگ گئے ہیں سارے ایمان کے بندہ یہ سمجھتا ہے لیکن جس طرح اس کو ضرورت پڑے گی تب پتہ چلے گا کہ کچھ بھی نہیں ہے ولدین ولدی نے کبھرا یا سب زمان ہتا جا جنس وہ وجد اللہ حساب بہلا سری اور

کاروباروں کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا بڑی بڑی دکانیں ان کو اللہ رب العزت کی یاد سے غافل نہیں کرتی بڑے بڑے کاروباروں کو نماز سے نہیں روکتے وہی کام اس طرح سے وہی چاہے زکاتے ہزار لوٹتے ہو لیکن اللہ رب العزت کا اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنے سے کبھی بات نہیں رہتے یقافون یوم تتقلب لمبوں القلوب ہل ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس دن سے ڈر رہے ہیں جس آگ کے انگاروں پر آنکھیں اور دل روز کیے جا رہے ہوں گے بھولے جا رہے ہوں گے تو تصور سمجھ کر کے دیکھیں انسان کے کتنا شدید ترین دن ہے گاڑی کا یوم ایسی ہو مناسب الہرو غیر یسیر و من خلق تو رحیدہ نہ جان تو رہ دودم و بنی نشودا مولا غصے میں آ کے کہے گا الگ ہو جاؤ چھوڑ دو فرشتوں میں نمٹتا ہوں ان سے اس لیے کہ انہوں نے مرا کفر کیا تھا میرے پر ایمان نہیں لائے تھے میں ان سے نمٹتا ہوں کتنا سخت دن ہو مسئلہ کیا ہے ریت دیا اللہ ریت اللہ چنتا لگی ہوئی ہے کہ مولا کریم ہمارے گھٹیا سے ہم لوگوں کا بہترین نظر تھا ہمارے عمل معمولی سے ہے تمنا یہ ہے کہ مولا کریم مہربان ہو کے ہمارے چھوٹے ہم لوگ کا بڑا ہجراتا پورا ہمارے گٹیا ہم لوگ کا عظیم شان نجراتا پورا ہمیں احساس ہے کہ ہمارے ہم لوگوں میں کچھ نہیں پڑا مولا کریم کی آسائیں بہت ہیں خیراتی سارے لہا سابق پھر کا یہ سارے خیراتی وہ ہم دو لگائے ہوئے ہیں دو لگائے ہوئے کوئی نیکی ہو جائے کوئی نیکی ہو جائے کوئی نیکی ہو جائے اور نیکی کرنے کے بعد ساری زندگی ڈرتے رہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکی قبول نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے دربار میں شرف قبولیت حاصل نہ ہو زی ہی مولا کا بھی یہی ہے مولا کا وعدہ بھی یہی ہے الاخر وان کا ہو ملا اللہ تعالیٰ کسی کا نقصان نہیں کرتے اللہ کے دربار میں کچھ دیکھے تو دیکھو کس طریقے سے وہ بڑھاتا ہے وہ تو کسی کو پورا اجر نہیں دیتا ہمیشہ چڑھا کے ہی دیتا ہے از کم ایک نیکی کا سوال دس نیکی کا ضرور ادا کرتا ہے اور جب بروٹی ہوتی رہتی ہے حتیٰ کہ روز ہو جاتی ہے بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے تمہیں نہیں پتا کہ میرے بندے نے کیا کیا ہے میں ہی جانتا ہوں میں نے اس کو کیا ایسا کرنا عمل تو یہ ہوا کہ چھوٹا سا عمل کر کے چاول کے اندر انسان حیران رہ جائے گا قبر کے اندر انسان حیران رہ جائے گا اتنی حسین و جمیل شکل بنا کے عمل آئے گا بندہ کہے گا یہ کیا بتایا جائے گا تیرا وہ چھوٹا سا عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یہ بنا دیا کھجور کے ایک ٹکڑے کو بڑھا کے باہر پار کے پار پوس کے پیار محبت کے ساتھ اور پہاڑ کی طرح کر دے گا اللہ رب پورے اس کے بغیر چارہ ہی کہاں ہے اس کے بغیر گزارا ہی کہاں ہے پچاس برس کی زندگی چالیس برس کی زندگی ساٹھ برس کی زندگی اور کروڑوں ہر سال ہم نے اس مزدوری اور اس عمل کو اس محنت کو استعمال کرنا ہے سبھی پوری پڑے گی نا جب اللہ تعالیٰ اس کے اندر اضافہ کرے گا دیا دھیرے مانگتے ہی رہنا چاہیے مانگتے ہی رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اللہ مانے ولا ولا من جد کل مانگنے نہیں اسلام سے جیسا رہی تو ایسا بھی ملنا چاہیے مولا کے دربار سے جو ہمارے کیے کے مقابلے میں ہو ایسا بھی ملنا چاہیے کرنے ایسا ہی ہے یہاں تو جو کچھ کرتے ہیں وہ تو اسی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جو یہاں اللہ تعالیٰ سے لے رہے ہیں یا جو کچھ مل رہا ہے اس کا حق ادا کر رہے یہ تو اسی کے مقابلے میں پورا نہیں آ سکتا ویری راہل میں فضل ہی اللہ اپنے فضل خاص سے ہاتھا فرمائے گا تو بات بنے گی یز کو غیر حساب اللہ بغیر حساب کے دیتا ہے دینے جاتا ہے ہم بھی اللہ تعالیٰ سے بغیر حساب کے مانگتے ہیں لیکن دینے کے لیے بھی حساب نہیں کرنے چاہیے کہ اتنی رکٹیں پڑھ لی تھی اتنی تسمیاں پڑھ لی تھی بغیر حساب بھائی صاحب بھائی صاحب شمار کر رہی تھی کوئی سورج سر فرمایا کہ اللہ تمہیں کے روزی دے رہا ہے تو ان سو سبحان اللہ کیا رہی ہے جیسے بغیر گنتی کے بغیر حساب کے مل رہا ہے ویسے ہی بغیر حساب کو اللہ تعالیٰ کو دے بغیر حساب کے دو گے تو بغیر حساب کو لو گے تمہارا حساب ہی کیا حیثیت رکھتا ہے اللہ رب العزت بغیر حساب کے دینے پہ آئے گا تو کیا بنے گا بلدین کفر ہوا مال جو تم کا سرا دن دیا یہ پہلے ایمان کی بات ہے اور جو کافر لوگ ہیں جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے اس ایمان کا سرایا نہیں ہے ایمان کی نعمت نہیں ہے جن کے امال کی بنیاد میں ایمان نہیں ہے جن کی عمارت بغیر بنیاد کے کھڑی ہے بغیر بنیاد کے کھڑی ہوئی عمارت کتنے دن گزارے گی کتنے دن چلے گی بلدی نہ سر ہوا آداز ہوں کا سرا دن میں صحیح آئے یہ سمجھ لیجیے کہ شدید دھوپ ہے شدید ترین دھوپ ہے لو چل رہی ہے دور تک چکیل میدان نظر آ رہا ہے بندر کو پیاس لگی ہوئی ہے دل رہا ہے جان نکل رہی ہے اور نظر آ رہا ہے کہ وہ سامنے سامنے پانی نظر آ رہا ہے پانی کی موجیں نظر آ رہی ہے خوش ہو جاتا ہے کہ ابھی کون جاؤں گا جا کے پانی پیوں گا اور پیاس بج جائے گی یہ سب دم عمان حتہ ادا جا ہوں جب وہاں پہنچتا ہے تو پانی آگے چلا جاتا ہے پھر وہاں پہنچتا ہے پانی آگے چلا جا رہا ہے تو پانی ہو تو کہیں ملے تو پانی ہو تو کہیں ملے وہاں پہنچتا ہو روز ہے ہے تو پانی تو نہیں ہوتا اللہ کی اجل آ چکی ہوتی ہے موت آ چکی ہوتی ہے سو پا ہو حساب بہو پھر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے اور حساب کتاب دینے لگ جاتا ہے اللہ حساب سلو کو نہیں ایسا ہو بغیر حساب اہل ایمان کو بغیر حساب کے دیتا ہے اور اہل کفر سے حساب لیتا ہے جو لوگ سے حساب لے رہے ہو جبڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے جن کو اللہ کو حساب دینے پڑ جائے ان سے ہمارا فضر سیکھ کوئی نہیں اللہ اللہ رب العزت اپنے کرم خاص سے ہمیں معاف کر دے ہمارا حساب نہ لے اللہ حاصل نہ حساب نہیں ہے اللہ سارے اللہ حساب لینا اللہ پردے ڈال لینا اللہ وہاں میں لوگوں کا اللہ پردے ڈال دے گروہوں پہ پردے ڈال دے ہماری گبراہٹیں دور کر دے دنیا میں دور کرتے کیا قیامت کے دن بھی دور کر دے لیکن ان گبراہٹوں کو دور کروانے کے لیے اور اپنے مصیبتوں پر اور اپنے لوگوں کو پردہ دلوانے کے لیے کیا کرنا ہوگا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ ربنا سب کچھ تیرے لیے ہے اللہ میرے ہاتھ پاؤں بھی تیرے ہیں میرا دل و دماغ بھی تیرا ہے میرا وجود بھی تیرا ہے میری سوچیں بھی تیری ہے میرا علم بھی تیرا ہے میرا مال بھی تیرا ہے میری ہر سوچ نہیں ہے تو نے دی ہے میرے پاس امانت ہے جیسے تو چاہے گا ویسے ہی ہوگا یہ ایمان ہے ایمان کامل پوری زندگی کو گھرے ہوئے ہو یہ ایمان تو پھر یہ ایمان جو ہے وہ انسان کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی پہاڑ کی طرح بنا دیتا ہے چھوٹی نیکیوں کو بڑا کروانے کے لیے بڑی نیکیوں کو محفوظ کرنے کے لیے غیر معیاری نیکیوں کو معیاری بنانے کے لیے اپنے آواز کو سارے بنانے کے لیے بغیر ہم لوگ کے اللہ سے کچھ لینے کے لیے اپنے میں رقص کو عبادت بنانے کے لیے اللہ پر ایمان ضروری ہے ایمان ہے تو سب کچھ ہے ایمان نہیں ہے نہیں اور ایمان کی تکمیل اخلاص کے بغیر نہیں اخلاص کا معنی ہے کہ اس کو مان لیا پھر جو کرنا تھا سہاری کرنے کے لیے کرنا ہے اس کے سوا کوئی اور پیسے نظر نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی اگلی بات بھی ضروری ہے کہ جو عمل بھی اتباع رسول میں ہوگا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہوگا اس نمونے کے مطابق ہوگا جو نمونہ وشال کور علیہ السلام و دے کر گئے ہیں وہ دربار میں قبول ہوگا ورنہ کب تک قبول نہیں ہو سکتا شاید میں یہ بات بھی بتا چکا ہوں یا اللہ تعالیٰ توفیق کے تو پھر کسی وقت بتائیں گے کہ جو نتیجہ اللہ کی گستاخی کا نکلتا ہے جو نتیجہ شرک کا نکلتا ہے جیسے شر کی وجہ سے عمل برباد ہو جاتے ہیں ویسے ہی جدت کی وجہ سے بھی امال برباد ہو جاتے ہیں اللہ پر ایمان نہ ہو تو اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اللہ کے لیے اخلاص نہ ہو تو امال برباد ہو جاتے ہیں کوئی کام نہیں آتا ہے جو دنیا میں نہ آخرت میں اور ایسے ہی اگر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی پاس کیا جائے امام الانبیاء کو ذرا آزاد کر دیا جائے نبی صاحب السلام کی سنت کو چھوڑ دیا جائے نبی صاحب السلام کے طریقہ عمل کی تو نظر نہ ڈالی جائے آپ کو دیکھ کر نہ کیا جائے جتنا بھی کر لیں کسی کام کا نہیں ہے اللہ رب صاف الفاظ نے بتایا ہے یا یو تحبط اعمالكم قدین لا تشعرون اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تو بھی آواز برباد ہو جائیں گے اللہ کی گستاخی کی تو بھی آواز برباد ہو جائیں گے اللہ کی سب سے بڑی گستاخی شرک ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی گستاخی بدت ہے اور سنت کو چھوڑنا ہے نبی صاحب اسلام کے نمونہ کو دیکھے بغیر عمل کرنا ہے جتنی لمبی عمارت کرتے رہو جو بھی کرتے رہو جب تک اس طرح تو اسلام کی سنت کے مطابق نہیں ہوگی کسی کام نہیں آئے گی ایمانداری سے سوچ لیجیے ایمانداری سے سوچ لیجیے بے روزگار کو ٹٹول لیجیے کہ کتنے ہم لوگ صلی اللہ کے لیے کرتے ہیں اور کتنے ہم لوگ آج تک جائزہ لے چکے ہیں کہ سالت محب علیہ السلاط اسلام کیسے کیا کرتے کتنے آدمی ہیں تم میں سے کتنے آدمی ہیں ہم میں سے جنہوں نے پوری ایمانداری سے کہیں سے سیکھ لیا ہو کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے ایک رکتی سیکھنی ہے نا باقی تو اس کے مطابق پڑھنی کبھی کسی کو فرصت ملی ہے کبھی کسی کو وقت ملا ہے کسی میں یہ ہمت ہوئی ہے کبھی کہ کہیں سے سیکھ لے کوئی کتاب کھول کے دیکھ لیں خرط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ کی ایک رکت کیسے پڑھتے تھے بس اتنا ہی کام ہے باقی ساری رکتیں اس طرح پڑھنی ہے اگر ہمارے پاس ساٹھ برس کے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاح نماز کو جائزہ لینے کا بھی وقت نہیں ہے تو پھر ہم سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے اللہ ہمیں سچے بنائے اللہ ہمیں سچے بنائے اللہ رب العزت اپنی ذات پر ایمان لانے کی توفیق فرمائے ہم لوگ کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تیاری کرنے کی فرمائے اللہ تاہر قلو کا نام لکھاتے جہاں ہمارا نامی لڑے وہاں سرو کا نامی نل کر دی آج نام خیال ربی کر ربر عزت عمائف الحمد للہ رب العالمين الحمد الحمد لله لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سی مارکن سیری نو سوکھا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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہ پر ایمان مسلمانوں اور مومنوں کو ساری دنیا سے ممتاز کرتا ہے اور ہمیں سے ہر شخص اس بات کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے کہ اسے لوگ مسلمان سمجھیں اسے لوگ مومن سمجھیں اسے لوگ مستقی اور پرہیزگار سمجھیں اور یہ اعزاز عند الناس بھی حاصل ہوتا ہے عند اللہ بھی حاصل ہوتا ہے اور یہ ممکن ہے کہ لوگ سمجھ لیں اور اللہ نہ سمجھے لیکن یہ نہیں ممکن کہ اللہ رب العزت کسی کو مستقی پرہیزگار اور مومن اور مسلمان سمجھے اور بندے نہ سمجھے اللہ جب کسی کو اپنے لیے مخلص مان لیتا ہے تو ساری دنیا کے دلوں کو اس بات سے بھر دیتا ہے ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت ہے سب سے بڑی دولت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نعمت کی وجہ سے تمام نعمتیں نعمتیں بنتی ہیں اور اس ایمان کی وجہ سے اور اس میں اخلاص کی وجہ سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر کی وجہ پیروی کی وجہ سے ہمارے آواز سارے آواز بنتے ہیں اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان کی دولت سے سرفراز ہو اور عمل خالص تو اللہ کے لیے کرے پھر اس کے عمل کا رنگ کچھ اور ہوگا اس کے عمل کا نتیجہ بھی کچھ اور ہوگا اس کی توقع آج سے بڑھ کر بہتر نتائج نکلیں گے اگر کوئی شخص دنیا کے کسی مقصد کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو پھر یقین جانیے قیامت کے دن بھی حسرت ہوگی دنیا کے اندر بھی حسرتی ہوگی اس کے نتیجے میں انسان کو کبھی خوشیوں میں اثر نہیں آ سکتی جو عمل خالص تو اللہ کے لیے ہو وہ اپنے بھائی کی مدد ہو اپنی اولاد کی تربیت ہو اپنے والدین کی خدمت ہو یا اپنی ذات کی تعمیر ہو اپنی شخصیت کی تعمیر بھی انسان اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کرے تو پھر شخصیت کچھ اور ہی ہوتی ہے اور اگر اپنی شخصیت کی تعمیر دنیا کے اندر ٹو بنانے کے لیے دنیا کے اوپر روز بنانے کے لیے دنیا کمانے کے لیے دنیا میں عزت حاصل کرنے کے لیے کرے تو پھر اور طرح کی شخصیت تعمیر ہوتی ہے جو کام بھی اخلاص کے ساتھ کیا جائے اس کا نتیجہ بہتر نکلتا ہے اس لیے کہ اس کا نتیجہ اللہ رب العزت نکالتا ہے اور جو کام ہم اپنی بنیاد پہ کرتے ہیں اپنے اعتماد پہ کرتے ہیں خود ہی اپنی مرضی سے اس کے نتائج نکالنے کی کوشش کرتے ہیں بس جان لیجیے کہ اللہ کے نکالے ہوئے نتیجے اور بندے کے نکالے ہوئے نتیجے میں کتنا فرق ہو سکتا ہے یہ تو بات تھوڑی مشکل نہیں ہے کہ بندہ کام کر کے اللہ پہ چھوڑ دے سلوا نتیجہ نکالے گا تو کیسا نتیجہ نکلے گا اور بندہ کام کرے اور سمجھے کہ میں نے خود نتیجہ نکالنا ہے کتنا بدترین نتیجہ نکلے گا کیا اس کے اندر پائیداری ہوگی کیا اس کے اندر حسن ہوگا کیا اس کا معیار ہوگا کیا اس کی حیثیت ہوگی کیا ماحول کے اندر اس کی عزت ہوگی اس لیے پورے ایمان کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ اجتماع رسول کے ساتھ ہر عمل ہر ہر عمل کو اللہ کے نام کر دیجیے ہر عمل کو اللہ کے نام کر دیجیے وہ اپنی ذات سے تعلق رکھتا ہو یا دوسروں کے ساتھ تعلق رکھتا ہو اپنے خاندان سے متعلق ہو یا اپنے قوم سے متعلق ہو ہر کام اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کیجیے جس کام میں اللہ کی رضا مقصود نہ ہو اس کام میں تھکنے کا فائدہ نہیں ہے تھکاوٹ کے سوا کچھ پلے نہیں پڑے گا ربنا ربرا فی دنیا ہسنتم وفی فرا فرت وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا منا القوم سرنا ربنا ربنا ربنا ربنا اغفر اغفر لنا لنا لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب هب من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعزنا ولا تذلنا واكرمنا ولا ولا ولا ولا تهنا تحرمنا وزدنا تنقصنا وانصرنا تنصر علينا اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك منيبين بها قابليها وأتممها علينا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة